سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے لے کر 185 تک آپ ساتھیوں کے سامنے تلاوت کی ہے ترجمت القرآن سے پہلے جو چار باتیں میں آپ کے سامنے عرض کیا کرتا ہوں ہم آل سنت والجماعت ہیں اور آل سنت والجماعت کے چار دلائل ہیں سب سے پہلے مسئلہ کتاب اللہ سے اگر کتاب اللہ میں مسئلہ مل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ سنت رسول سے مسئلے کو لیا جائے گا اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مسئلہ مل جائے تو ٹھیک ورنہ اجماع امت سے مسئلہ لیا جائے گا اگر اجماع امت سے مسئلہ مل جائے تو ٹھیک اگر مسئلہ اجماع امت کے اندر نہ ہو تو پھر کیا سے شرح کی طرف رجوع کیا جائے گا یہ چار دلائل ہیں آل سنت والجماعت کے اور انہی پر آل سنت والجماعت کی اساس ہے دوسری بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ صحابہ ہم تک دین کو پہنچانے کے لیے پل کی حیثیت رکھتے ہیں اگر صحابہ کو درمیان سے نکال کال دیا جائے تو پھر یہ دین ہم تک پہنچ دین کے ہم تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہتا تیسری بات ہر حدیث وہ سنت نہیں ہوتی لیکن ہر سنت وہ حدیث ضرور ہوتی ہے اور چوتھی بات کہ آج کے دور میں بغیر تکلیف کے انسان ایک مسئلے پر بھی دین کے عمل نہیں کر سکتا اگر انسان یہ کہے کہ میں دین کے کسی مسئلے پر بغیر تکلیف کے عمل کر سکتا ہوں تو این خیال استو محال است جنوب والی بات ہے وہ دین کے مسئلے پر بغیر تکلیف کے عمل نہیں کر سکتا تفسیر سے پہلے میں دو چار باتیں عرض کرنا چاہوں گا پہلی بات تو یہ ہے یہ قرآن کریم اللہ رب العزت کی ایک لاریب کتاب ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں خالق ارض و سماوات نے اس کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ ولاقد یسر نل قرآن ذکر فہل میں متقر البتہ ہم نے اس قرآن قرآن کریم کو لوگوں کے لیے آسان بنا دیا لوگوں کے لیے آسان بنا دیا کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے کیا کوئی اس کے بارے سے استفادہ کرنے والا ہے اب یہ قرآن کریم آسان ہے بالکل لیکن ایک بات یاد رکھیے گا قرآن کریم میں جو مسائل ہیں وہ صرف ایک طرح کی آیات نہیں بلکہ بعض مسائل بعض آیات تو بالکل واضح ہیں جنہیں انسان پڑھ کر اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے اور بعض مسائل ایسے ہیں بعض آیات ایسی ہیں جنہیں سینے کیے انسان اوپر مرد مرد میں آئے تو آپ اللہ کو دے کیا قرآن کریم کی تفسیر ہر بندہ کر سکتا ہے یہ قرآن کریم کی تفسیر ہر بندہ لکھ سکتا ہے یہ ایک سوال ہے کیونکہ قرآن کریم کے تراجم بھی موجود ہیں قرآن کریم کی تفسیر بھی موجود ہیں کیا قرآن کریم کے تر... ترجمے کو دیکھ کر ہر بندہ دین پر عمل کر سکتا ہے اور اسے کسی سے رائے لینے کی ضرورت نہیں کیا ہر بندہ تفسیر کو دیکھ کر اس پر عمل کر سکتا ہے وہ مسائل نکال کر ان پر عمل کر سکتا ہے کیا اس تفسیر کے بارے میں کسی کے پاس بیٹھ کر اسے سمجھنے کی ضرورت نہیں یہ ایک بنیادی نقطہ ہے جو میں ترجمے سے پہلے عرض کرنا چاہ رہا ہوں ایک بات ذہن نشین کر لیں بعد خود ساختہ مفسر جو دنیا کے سارے کاموں سے ضرورت نظری کے ساتھ یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کر ایسے لوگ جنہیں نہ دین سے کوئی مس ہوتی ہے نہ وہ دین کو جانتے ہیں نہ انہیں قرآن کریم کا علم ہوتا ہے نہ انہیں حادث مبارکہ کا علم ہوتا ہے نہ سنت کا علم ہوتا ہے چند چیزیں ایک کتاب سے چوری کی چند چیزیں دوسری کتاب سے چوری کی چند چیزیں تیسری کتاب سے چوری کی یہ چوری شدہ مواد اس کو اپنی تحقیق کا نام دے کر وہ لوگوں کے ذہن کو علماء سے اور دین سے بدن کرنے کی کوشش کرتی خراب کرنے کی کوشش کرتی یہ جیلم کا آپ کے خود ساختہ مفسر وہ کہتا ہے جی کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ میں سب سے بڑا اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے کہ میں عالم نہیں ہوں سب سے بڑا اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے کہ میں عالم نہیں ہوں اس لیے میں قرآن کی تفسیر اور حادیث کے تراجم بیان نہیں کر سکتا یا مسائل بیان نہیں کر سکتا اس کے اس نے پانچ جواب دیے ہیں میں صرف ان پر تھوڑی سی روشنی ڈال کر پھر اپنے ترجمے کی طرف آتا ہوں پہلی بات تو یہ اس نے ایک جواب یہ دیا کہ لوگ مجھے کہتے ہیں میں عالم نہیں ہوں میں عالم ہوں نہیں ہوں اور میں قرآن کریم کی تفسیر کرنے کا حقدار صرف وہی ہوتا ہے جس کے پاس علم کی ڈگری ہو اگر ڈگری ہوگی تو وہ قرآن و حدیث کو بیان کر سکتا ہے اگر ڈگری نہیں ہوگی تو قرآن و حدیث کو بیان نہیں کر سکتا اس کی اس نے پہلی مثال یہ دی ہے اپنے مسئلہ نمبر سیونٹی ٹو کے اندر اس کی مثال دیتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ ایک آدمی عالم ہے ایک بچہ اسے اٹھ کر کہتا ہے کہ احل اللہ الربا کہ اللہ رب العزت نے بے کو حلال کیا ہے سود کو حرام کیا ہے اب وہ عالم صاحب یہ نہیں کہتے کہ قرآن کریم کی آیت کا یہی مطلب ہے بلکہ وہ عالم صاحب کہتے تو اپنی ڈگری دکھلا کہتا یہ بچے نے جو معنی بتلایا یہ ٹھیک بتلایا اب یہ مولوی صاحب جو ڈگری کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ کافر ہو جائے بات یہ نہیں اتنی بات کہ اگر کوئی بندہ قرآن کریم کی کسی آیت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں یا شک ہے اگر کوئی بندہ قرآن کریم کی کسی آیت کا انکار کر دے تو اس کے کفر میں کسی قسم کا کوئی شک باقی نہیں رہتا قرآن کریم کے ایک آیت تو دور کی بات ہے اگر کوئی ایک لفظ کا انکار کر دے تو وہ بھی کیا ہو جاتا ہے کافر ہو جاتا ہے بچے نے کہا کہ اگر سود حرام ہے اور مولوی صاحب نے پوچھا کہ تو اپنی ڈگری بتلا کہ جو قرآن کریم کی اس آیت کا جو ترجمہ کر رہا ہے یہ ترجمہ واقعہ تن ہے یا نہیں تو اپنی ڈگری بتلا اس ڈگری کا مطالبہ کرنا ایسے ہے کہ وہ قرآن کریم کے ترجمے کو نہیں مان رہا گویا کہ قرآن کریم کی آیت کا انکار کر رہا ہے ہاں جو بندہ قرآن کریم کی آیت کا انکار کرے ہم بھی کہتے ہیں وہ کیا ہو جاتا ہے کافر ہو جاتا ہے لیکن بات اگلی ہے ایک بندہ نام لیتا ہے قرآن کا ترجمہ کرنے کے بعد اس کی تفسیر اپنی مرضی کی کرتا ہے کہتا ہے تفسیر وہ قابل قبول ہے جو میں کرتا ہوں وہ تفسیر قابل قبول نہیں جو تم کرتے ہو جس حدیث کو میں اس کی تشریح قرار دے دوں وہ اس کی تشریح ہوگا جو اس آیت کا معنی میں بیان کر دوں وہ اس کا معنی اتھینٹک اور قابل قبول ہوگا اس قرآن کریم کی آیت سے جو مسئلہ میں نکال لوں وہ مسئلہ قابل قبول ہوگا اس میں اختلاف ہے ہم کہتے نہیں مسئلہ نکالنے کے لیے اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اب قرآن کریم کا ترجمہ اس کو آتا ہے یا نہیں آتا اس نے تفسیر پڑھی یا نہیں پڑھی بلکہ اس کا فیصلہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں جو بالکل جاہل ہے علوم سے اس کے بارے میں سرکار دو فرمائیے کہ قرآن کا ترجمہ تفسیر کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا بات ٹھیک ہے غلط اگر کوئی بندہ قرآن کی آیت کا انکار کرے تو کافر ہے یا نہیں وہ کافر ہو جاتا ہے لیکن اگلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کا کوئی بندہ ترجمہ اپنی مرضی کا کرے تو وہ گمراہ ہوتا ہے ہوتا یا نہیں ہوتا اب دیکھیں سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے قرآن و حدیث کا جو علم میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں اس کے وارث انجینئر ہوں گے جی نہیں آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کیا سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ میرے قرآن و حدیث کے وارث وہ ڈاکٹر ہوں گے کیا سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ میرے قرآن و حدیث کے وارث جو ہیں جو علوم میں آپ کو دے کر جا رہا ہوں اس علوم کے جو وارث ہوں گے وہ اس علوم کے وارث صدر صاحب ہوں گے نہیں آپ نے فرمایا جن کو لوگ علماء کرائم کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جو علم ہے اس علم کے وارث ہوں گے یہ علماء کرام ہوں گے الانبیاء یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب مسئلہ میں پوچھتا ہوں ایک بندہ علماء کو علماء کرائم کہتا ہے اور عوام کو علماء سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ایک طرف ایک طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے علوم نبوت کے جو وارث ہیں وہ علماء ہیں اب مجھے بتائیں فیصلہ آپ کریں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے علوم نبوت کے جو وارث ہیں وہ علماء کرام ہیں علماء کرام کے علاوہ کوئی علوم نبوت کا وارث ہے نہیں ہے چاہے وہ جتنا بڑا انجینئر ہو جائے جتنے بڑے تراجم پڑھ لے جتنا بڑا قرآن کریم کی تفسیر پڑھنے والا بن جائے جتنے بڑی تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرنے والا بن جائے پر میں نہیں علوم کا وارث وہی ہے جو عالم ہے اگر عالم ہے تو علوم کا وارث ہے عالم نہیں تو علوم کا وارث نہیں ہے نہیں بات سمجھے آپ اگلی بات سمجھے مسئلہ یہ تھا بچے نے کہا قرآن کریم کی آیت کا مطلب یہ سود حرام ہے اور مودی صاحب نے ڈگری کا پتا کیا اس نے غلط کیا قرآن کریم کی آیت کا یہی معنی ہے لیکن قرآن کریم کی آیت کا یہ معنی کر کے اگر اب کوئی بندہ کہے کہ علماء سود کھاتے ہیں اب اس نے اپنی طرف سے تشریح کی اگر کوئی بندہ یہ کہ یہ قرآن کریم کے اندر بار بار جس چیز کا ذکر آیا علماء کرام ہیں یہ بتائیں تشریح اپنے پاس سے ہے یا نہیں ہے اب اس کا فیصلہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ فرما لیتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کال قرآن وہ آدمی جس نے قرآن کریم میں کوئی بات کی بغیر علم علم بغیر کے بات کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من النار اس کا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہے عزیز کون سی کتاب کی ہے سائے ستہ ابود شریف ابو ابود شریف کی حدیث ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوا مقعده من النار وہ آدمی جس نے قرآن کریم میں بغیر علم کے کوئی بات کی فرمایا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لیا اب اس نے جو تشریح کی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بار بار ذکر کیا کہ سود کھانے والے صرف علماء کرام ہیں اس نے اپنا ٹھکانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارک کے مطابق کہاں بنا لیا بنایا یا نہیں بنایا آگے چلے ابھی تو اس نے تشریح کی ہے ہو سکتا ہے اس نے تشریح صحیح بھی کی ہو اس کا فیصلہ بھی وسلم سے کروا لیتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا من تکلم بال وہ آدمی جس نے قرآن کریم میں کلام کیا برا یہی اپنے رائے کے ساتھ فقد نے درست بات کی قرآن کریم کے مطابق پھر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی غلطی کی ہے ابو شریف سائے ستہ کی کتاب ہے اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتیں وضاحت کے ساتھ اشاعت فرما دی ایک فرمایا کہ میرے علوم مرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بغیر علم کے قرآن کانا جہنم میں بنائے گا اور سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اپنی رائے سے قرآن کریم کی تفسیر کرنے کی کوشش کرے گا اور میں وہ درست بات بھی کر دے اور میں تب بھی فرمایا اس نے بہت بڑی غلطی کی اب قرآن و حدیث تو یہ کہتی ہے میں نے آپ کو کوئی تاریخی باتیں سنائی ہیں کسی مولوی کی بات سنائی ہے یا ابو دعود کی حدیثیں سنائی ہیں اب فیصلہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا نہیں کیا اب اگر کوئی بندہ علماء کو علماء کرائم کہے ان کی توہین کرے <coughs> یہ بتائیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والا یا انکار کرنے والا ہے انکار کرنے والا آگے چلے دوسری دلیل اس نے دی کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ قرآن کریم کے تراجم کس لیے پھر لکھی ہیں قرآن کریم کے تراجم کس لیے لکھے ہیں یہ کیا آپ نے نوٹ چھاپنے کے لیے لکھے ہیں تراجم اس لیے لکھے گئے ہیں تاکہ لوگ ان کو پڑھ کے عمل کر سکیں اور میں تفصیل اس لیے لکھی گئی ہیں تاکہ لوگ ان کو پڑھ کر اس پر عمل کر سکیں اور میں تراجم اس لیے لکھے گئے تاکہ لوگ اس کو پڑھ کر اس پر عمل کر سکیں نانا بات یہ نہیں لوگوں نے علماء کرام نے جو تراجم لکھے وہ کمائی کے لیے نہیں لکھے بلکہ آپ کی آسانی کے لیے لکھے یہی سوال میں کرتا ہوں ڈاکٹری کی کتابوں کی انگلش کی کتابوں کے اردو تراجم ہیں یا نہیں انجینئر کی کتابوں کے اردو تراجم ہیں یا نہیں کیا کوئی بندہ ڈاکٹری کی اردو کی کتابیں پڑھ کر وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے اسے وہاں تو کوئی ڈاکٹر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں باوجود اس بات کے وہاں کیوں نہیں کہتے آپ لوگ کہ آپ کہتے ہیں کہ جو تراجم لکھے ہیں ڈاکٹری کی کتابوں کے کیا یہ کمائی کے لیے لکھیں گے وہاں جب کمائی کے لیے نہیں ہو سکتے ہم کہتے ہیں یہ تو آسانی کے لیے لوگ معلومات اپنی معلومات کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں نہ کوئی بندہ بھی ڈاکٹری کی اردو کی کتاب پڑھ کر نہ وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے نہ وہ علاج کر سکتا ہے اسی طرح قرآن کریم کے تراجم پڑھ کے نہ کوئی بندہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے نہ اس پر عمل کر سکتا ہے نہ مبارکہ کے کے تراجم پڑھ نہ کوئی بندہ فقی فکی سکتا ہے نہ وہ بن کے مسائل نکال سکتا ہے یعنی صرف تراجمت ملنے کے بعد آپ آپ مجھے سارے ساتھی بتائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد مجموعہ میں بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دس سال رہے میں کہتا ہوں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی اس بات کو سمجھ کے دکھلا تو عرض کرنے کا مقصد یہ دوسری بات یہ کی تراجم والی تیسری بات ہماری حیثیت تو ڈاکیے کی ہے ہم قرآن و حدیث کے ڈاکی ہیں آپ تک قرآن و حدیث کا فارم پہنچاتے ہیں سوال یہ نہیں آپ کو ڈاکیا تسلیم کر لیتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں میری میری حیثیت تو ڈاکیے کی ہے جیسے ڈاکیا ڈاک کو پہنچاتا ہے آپ تک پہنچاتے ہیں سوال یہ ہے کہ آپ کو ڈاکیا بنایا کس نے ہے ڈاک پہنچانے کی ذمہ داری ڈاکیے کی ہوتی ہے ڈاکیے کو نامزد کرتی ہے حکومت ڈاکیے کو نامزد کرتی ہے حکومت حکومت جس کو ڈاکیے چنتی ہے ڈاک اس کے حوالے کی جاتی ہے نہ کہ ہر بندے کے ڈاک حوالے کر دی جاتی ہے آپ نے کبھی جا کر ڈاک دی ہے ڈاک صرف ڈاکیا دیتا ہے ڈاکیے کا انتخاب حکومت کرتی ہے وہ محکمہ کرتا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ڈاک تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انتخاب کیا ہے آپ نے خود فرمایا میری اس ڈاک کو پہنچانے والے علماء ہوں اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود انتخاب فرما ہیں اور خود فرما دیا سرکار دو عالم صلی اللہ اللہ وسلم نے اذا الامر الى غیر اہلی جب یہ ڈاک نہ اہلوں کے ساتھ انتظار کرنا فانتظر اب بات یہ ہے مان لیتے ہیں قرآن قرآن و حدیث اس کی تم ڈاکیے ہو ڈاک پہنچانے والے ہو لیکن یہ بھی تو دیکھو نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈاکیا کیا کس کو منتخب کیا آپ نے منتخب کیا علماء کو اور آپ علماء سے لوگوں کو متنفر کرتے ہو اگر آپ علماء سے لوگوں کو متنفر کرو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت بٹھائیں ہم آقا کی بات مانیں یہ تیری بات مانیں ہم تو آقا کی بات تسلیم کریں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد شرمائی کیا لوگ اگلی بات کریں آگے چل کے پھر کہتا ہے کہ نہیں جی ہم تو ڈاکیے ہیں مان لیتے ہیں آپ ڈاکیے کس چیز کی ڈاک پہنچا رہے ہیں کون سی ساٹھی آپ کے پاس کہتے ہیں ہم قرآن و حدیث کا فارم پہنچا رہے ہیں فرق یہاں واضح کرنا ہے آپ کے پاس کون سی صنعت ہے کون سی گدر سنگی ہے کون سا فارمولہ ہے کون سا قاعدہ کلیہ ہے جس کے تحت آپ کا ہے کہ قرآن و حدیث کے فارم کو میں صحیح سمجھا ہوں چودہ سو سال کے علماء نہیں سمجھے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کہ آپ ان کے گھر پیدا نہیں ہوئے اگر آپ ان کے گھر پیدا ہوتے تو قادیانی کافر نہ ہوتے بلکہ پھر آپ کافر ہوتے یہ بات اس کی ٹھیک ہے ہے غلط اگر کوئی بندہ صرف یہ کہے کہ قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کہ آپ ان کے گھر پیدا نہیں ہوئے ڈاکٹر تار القادری صاحب اگر قادیانیوں کے گھر پیدا ہو جاتے تو پھر قادیانی مسلمان ہوتے باقی کافر ہوتے اگر تارک جمیل صاحب قادیانیوں کے گھر پیدا ہوتے تو پھر یہ قادیانی مسلمان ہوتے تبلیغی جماعت پر کافر ہوتے کیا یہ معیار ہے قادیانیوں کے کفر کا قادیانیوں کے کفر کا یہ معیار نہیں بلکہ قادیانیوں کے کفر کا معیار اس لیے ہے اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے جیسے ایک ساتھی نے مجھے کہا کہ بھائی حافظ صاحب نماز پڑھ